یہ اشعار جو آج پیش خدمت ہیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ان اشعار کا عنوان بھی ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ لیکن یہ اشعار پہلے ناز شریف کے اشعار سے تھوڑے سے مختلف مختلف ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے و مدینہ کا موجود ہے ہر دل میں دقیقہ گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دقیقہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون پسینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون پسینہ گوش کا موجود ہے ہر دل میں دسینا گویش کا موجود ہے ہر دل میں دفنا ملتا نہیں لیکن کبھی بے سون نو پسینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے سون نو پسینہ ایک شخص حضرت نے واقعہ سنایا کہ وہ بہت ہی تندرست ہو گیا اور بہت ہی فخر فاقے میں مبتلا ہو گیا تو اس کو کسی نے کہا کہ یہاں سے کچھ دور کوئی ایک ہزار میل کے پاس پر ایک کوئی سخی بہت ہی کریم آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ وہ تم تمہاری مدد کر دے گا تو تمہارے دن پھر جائیں گے تو اس نے وہاں سے رفتے سفر باندھا اور سفر کرتا ہوا اس شخص تک پہنچا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی ابھی اس شخص کا انتقال ہو گیا اس کو بہت افسوس ہوا کہ میں اتنی دور آیا سفر کی اتنی مشکلات میں نے اٹھائی اور پیدل بھی چلا اور ہر طرح کی تکلیف اٹھائی لیکن یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا میں تو بالکل ناکام ہو گیا خیر مایوس ہو کر وہاں سے واپس چلا اور جب اپنے گھر پہنچا تو رات کو تھکا ہارا سویا تو خواب نے اس کو بتلایا گیا کہ جس جگہ تمہارے پر چار پائی ہے اس کے نیچے زمین کھودو ان کے اپنے ہی گھر زمین کھودو تو مت کھودنا پورنت فلیٹ میں رہتے ہو تم کھودو گے تو کہاں جا پڑو گے جیسے ابھی جا کے کھدائی کرو بعد میں ان کو جو ہے وہ بات بتلائی گئی کہ جس چار کہ تم سو رہے اس کے نیچے کھدائی کرو وہاں ایک خزانہ دفن ہے اور تم کو مل جائے گا جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کھدائی کی تو خزانہ برآمد ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ نے آپ کی عجیب شان ہے جب خزانہ یہیں گھر میں ہی تھا تو اتنی دور کیوں بھیجا آپ نے کہ مشکل اٹھائی اپنے مشقت اٹھائی تو الحا ہوا کہ بھائی بے محنت کے بے خون بے خون و پسینے کے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے تاکہ اس نعمت کی قدر بھی ہو اور جو جو دین اور جو جو قیمتی چیز یعنی اللہ کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہے انہوں نے جس دین کے لیے اپنا فون بڑھایا تو ہم کو کیسے وہ اس میں مل جائے گا مفتی جبیل احمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے ارشاد فرمایا واقعہ کہ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ نے تھانہ بھون سے جو دولت لی ہے وہ آپ ہم کو بھی دے دیجیے تو پایا صاحب نے ہم کو کیا فرمایا کیا لکھتے ہے یہ فرمایا کہ ہاں قلب و جگر ہوئے ہیں میں یہ ملی نہیں ہے یوں میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں ہوں کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ اور مقصود بھی یہی ہے بندے کی دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی کچھ اللہ کے لیے مشقت اٹھاؤ کچھ مجالہ کرو ہمارے لیے کچھ ایسی ادائیں ہم کو محبت کی دکھلاؤ اسی لیے ہم نے دنیا بھیجا ہے ادائے محبت دکھانے کے لیے ہم پر فدا ہونے کے لیے ہم پر فدا ہو جاؤ اس کے لیے کچھ پونے علما کرو پونے آرزو کرو کچھ مشقت اٹھاؤ تو پھر ہم تم کو بڑی بڑی انعامات سے نوازیں گے یوں ہی تھوڑی محنت مشقت کرا رہے ہیں بلکہ تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ دفن ہوا ہوا ہے جب اس کو کسی شہر کی طبیعت ملے گی اسلام تزکیہ نفس ہوگا اور رضائل اخلاق رضیلہ اس سے جاتے رہیں گے اخلاق حمیدہ سے دل مزین ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ خزانہ کوئی رگڑائی سے چمکائی سے یہ وہ گھر کے سامنے آ جائے گا اور پھر اس سے وہ بہرور ہوگا خود بھی اور دوسروں کو بھی بہرور کرے گا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا گوئش کا موجود ہے ہر دل میں دینا گویشک کا موجود ہے ہر دل میں دینا ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون پسینہ ملتا نہیں لیکن کبھی بے پسینہ اللہ رے یہ جوش محبت کی بہارے رے یہ جوش محبت کی بہارے ایک آگ کا دریا کا لگے ہے میرا سینہ ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینہ اللہ یہ جوش محبت کی بہاریں آگ کا دریا سا لگے ہے میرا عشق اس کا جو دفینہ ہے جب یہ ابھر کر سامنے آ گیا تو یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس کیفیت کو بیان سے سمجھ میں نہیں آئے گی کیفیت جب تک اس کو حاصل نہ کرو گے اس کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو گیا تب اس کی کوئی جھلک پتہ چل جائے گی کہ کیا چیز ہے اللہ یہ جوش محبت کی بہارے لگے ہیں ایک آگ کا دریا سا لگے ہے میرا سینا اے عرش کے ندامت میں تیرے پیر پہ قربان اے عرش کے ندامت میں تیرے پیر پہ قربان برسا ہے جو آسی پہ رحمت کا پسینہ ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ شیطان کا کام یہی ہے کہ بندہ اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً پہنچ جائے گا پہلے گناہ گناہ کرانے پہنچتا ہے اسی طرح اس کو گھسیٹ گھساٹ کے گناہ لالچ دے دے کے اور اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے پھر جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اب اس کو مایوس کرنے آ جاتا ہے او ہو تم تو بڑے گناہ گار ہو تم کو اللہ کیسے بخشیں گے تم تمہاری اصلاح کیسے ہوگی یہ شیطان کی چالیں پہلے یہ کام کیا اس کے بعد اس کے دھوکا اوپر سے ڈبل دھوکا اب اس کو اللہ سے اور دور کر دیا اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما دے کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو میں تم کو نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تم کو اپنا محبوب بھی بنا لوں گا بھائی کیا کریمی ہے کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور بندہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیا یا اشباب یہ الدین حصر و اللہ لات اپنا تو میں رحمت اصربو یعنی بے انتہا ظلم کر چکی ہوں میرے بندو اے میرے وہ بندو میرے بندوں یہاں بھی یا نسبتی لگایا کتنے بھی گناہ ہو جائے لیکن تم بندے تو میرے ہی رہو گے بھاگ کر کہاں سے جاؤ کہاں جاؤ گے میرے دائرۂ عبدیت سے تم نکل ہی نہیں سکتے رہو گے تو پھر بھی میرے کتنے بھی گناہ کر لو کتنے بھی مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن رہو گے میرے کو یا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بے انتہا ظلم کر ڈالا اتنا انتہا سے زیادہ گناہوں میں لطپت ہو گئے کہ بالکل امید کی کرن ختم ہو گئی لا اپنا دور رحمت اللہ میری رحمت سے خبردار مایوس مت ہونا ان اللہ یغفر فرد دنوں بجٹ ارے گناہ کیا چیز ہے گناہ تو گناہ کر کے تو انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نقصان تھوڑی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تاثر سے بھی پاک ہے گناہ کر کے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے خود دور ہو جاتا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دور نہیں کرنا چاہتے بندہ دور ہو جاتا ہے گناہ کر کے تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہم سے معافی مانگ لو بس ہم معاف کر دیں گے ان اللہ یا کا جمیا زمین سے لے کے آسمان تک اگر ریت کے ذرات بھر جائیں ان ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ انسان پر بیٹھے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ ندامت ہو گناہ پر اور اس سے آئندہ کے لیے بچنے کا پکا ارادہ ہو گناہ سے فوراً الگ ہو جائے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے اے رش کے نام تیرے سیر ترکاش کے ندامت میں تیرے فیض پہ قربان برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ برسان ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ حضرت والا نے شاد بنایا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا خطا کے خطا کا سبور ہو گیا نسیان ہو گیا بھول ہو گئی ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا یہاں آ کر انہوں نے کیا صدا لگائی ربنا ظلمنا انکو کہ ربنا ظلمنا اے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آپ رحم نہیں کریں گے تو کون رحم کرے گا آپ پہ آپ ہی تو ہیں ہمارے ہمارا آپ کے سوا ہے کون تو آپ رحم نہ کریں گے ہم پہ تو ہم کہاں جائیں گے تو فرمایا کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو اس ربنا ظلمنا کی وجہ سے ان کا کام بن گیا اور اس معافی مانگنے کا کیا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا معافی مانگنے کا کتنا بڑا انعام ملا گناہوں سے معافی مانگی انعام کیا ملا تاج نبوت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کر دیا ایسے ہی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اللہ سے فوراً معافی مانگ لے مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تبدیل بدل جاتی ہے مستقل کی دعا سے سمجھے نا تو گناہ کتنے بھی ہو جائیں مایوس ہونا تو اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں بس شرط یہ ہے کہ گناہ کر کے جری نہ ہو بہادر نہ بنے چیٹ نہ بنے فوراً شرم شرم شرمسار ہو جائے کہ اے اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا کیسا بڑا ظلم کیا میں نے اپنے اوپر اے اللہ اور گناہ کر کے اپنے اپنا سب سے بڑا نقصان کیا کیا کہ آپ سے دور ہو گیا میں تو بس جانا رونا شروع کیا اور کام بننا شروع ہوا اللہ تعالیٰ کو محبوب بناتے ہیں توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب کرتے ہیں عشق ندامت میں تیرے فیض پہ قربان برسا ہے جو آسی یہ رحمت کا خزینہ آسی کے معنی گنا کہا برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ برسا ہے جو آسی پہ یہ رحمت کا خزینہ شرط کسی اہل محبت کی توجہ ہے شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنا یہ محبت نگینا ملتا نہیں ورنا یہ محبت نگینا یعنی جب تک کسی اہل محبت کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کی محبت کا خزانہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی محبت کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے صحابہ کو ملا صحابہ رضی اللہ اللہ مجمعین کے سینے مبارک سے تابعین کو ملا تابعین سے تبا تابعین پہلے کوئی مدارس تھوڑی ہوتے تھے کتابیں تھوڑی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرۂ مبارک سے یہ دولت ملی اور ان کو عشق کا وہ مقام حاصل ہوا دیکھو کتابوں سے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا سینے سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے عشق کا وہ مقام صحابہ کو حاصل ہوا کہ ایک اس میدان محدود میں ایک ہی دن میں ستر جانے پیش کر ایک بزرگ کو میں ایک بزرگ کو یہ خیال ہوا کہ مجھے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ایسا معلوم ہونے لگا ان کو کہ مجھے صحابہ کی طرح جو محبت صحابہ کو تھی وہی محبت مجھ کو بھی حاصل ہو گئی ہے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی میں ایک گاڑی جو پہیے والی ہوتی ہے کھینچنے والی اس میں تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی ہیں اس گاڑی پہ اور وہ وہ گاڑی جو ہے کوئی دھلان پہ چلی جا رہی ہے اور بے قابو سی ہو گئی ہے تو ان کو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس گاڑی کے پہیوں کے نیچے کوئی پتھر رکھ کے جائے تو تو یہ گاڑی رک جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو جان مبارک کو نقصان نہ پہنچے تو یہ ادھر ادھر پتھر دیکھنے لگے اور اچانک سے ان کو دھم دھم دھم چار آوازیں آئی تو دیکھا تو جو صحابی گاڑی پر سوار تھے وہ سب کے سب انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا ان پہیوں کے آگے اور گاڑی ہو گئی تو جب آنکھ کھلی تو توبہ کی کہ صحابہ کے مقام محبت کو ہم نہیں پہنچ سکتے جس نے جس نے خدا دیدہ آنکھوں کو دیکھا ہو وہ مقام ہم کیسے حاصل کر سکتے لیکن نبوت تو ختم ہو گئی لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی اور اولیاء اللہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور انہیں ان کے سینوں سے اللہ کی محبت کا یہ خزانہ ملتا رہے گا جس طرح دنیا کا کوئی علم اور فن بغیر کسی استاد کے حاصل نہیں ہوتا اسی طرح دین بھی اور اللہ کی محبت بھی بغیر کسی استاد کے حاصل نہیں ہوتی کتاب پڑھ کر حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کوئی آپ کسی کو کہے کہ یہ تیراکی کی کتاب لے لو اور اس کو خوب اچھی طرح پڑھ لو اور کود جاؤ تالاب میں تو وہ کہے گا نہیں بھائی میں بھی ڈوب جاؤں گا کتاب بھی ڈوب جائے گا پہلے کسی ماہر تیراک سے اس کی تربیت لے گا تو دین جو اتنا قیمتی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھرا وہ کیسے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے گا کتاب خالی محض کتابوں سے پڑھ کر علم حاصل ہو جائے گا عمل کی ہمت نہیں پیدا ہوگی شرط کسی اہل محبت کی توجہ ملتا نہیں ورنا یہ محبت کا نگینا ملتا نہیں ورنا یہ محبت کا نگینا مانا کے مسائل رہے عشق میں اکتر مانا کے مصائب ہے رہے عشق میں اختر ارے کوئی بیٹا کرسی لاؤ مانا کے کرسی لاؤ السلام علیکم جلدی سے لاؤ کیا ہوگا مانا کے ہے رہے عشق میں اقدر یعنی اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں اور مشقت ہوتی ہے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن یہ سوچو کہ سارے کے سارے پیغمبر سارے کے سارے انبیاء پر تکالیف آئیں کہ نہیں ہے تکالیف آنا تو بری چیز تھوڑی ہے انہیں ارما کرنا تو بری چیز تھوڑی ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء جو اللہ کے پیارے تھے سب سے ان کو کیوں تکالیف دیتے تو اللہ کے راستے میں تکلیف آنے سے لوگوں کے تانے کسنے سے مذاق اڑانے سے باتیں سننے سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ تو سنت پیغمبرا ہے سنت صحابہ ہے سنت تابعین ہے سب سب اور اللہ کو پیغمبران کو یہ سب باتیں کافروں نے کتنا تنگ کیا ہمیں تو آج ایسے بھی کوئی مسائل نہیں ہوتے کافروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف پہنچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی مخلوقات میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو بھی تکالیف پہنچی تو تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے کوئی اگر تانا کس دے کے ساتھ تم تو ملا ہو گئے کیا گاڑی رکھ لی مولویوں میں پھنس گئے ہمارے تو فرما دیتے کہ بھائی مولویوں میں کیا پھنس گئے مولوی سے تو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی تم کتنا بھی دور بھاگو مولوی سے مولوی سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ جب نکاح پڑھانا ہوگا تو کس کے پاس جاؤ گے کیا کسی سفا چٹ کے چنٹ کے پاس جاؤ گے تو بھائی مولوی صاحب نکاح پڑھا دیجیے چلو بھائی تم نے نکاح بھی کہیں پڑھا لیا جنازہ پڑھانے کس کے پاس جاؤ گے مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے صاحب جنازہ پڑھا دیجیے چاند تو نہیں چھوٹے گی اچھا چلو یہاں جیسے تیسے گزر گئی جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تب مولوی سے کہاں جان چھوٹے گی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تو نفس ربی کے رام یتم مرضی اے وہ نفس جس نے جو دنیا میں میرا ہو کے رہا اے وہ نفس جو دنیا میں میرا ہو کے رہا معاشرے کا ہو کے نہیں رہا اور سوسائٹی کا ہو کے نہیں رہا رشتہ داروں کا ہو کے نہیں رہا اس دفتر والوں کا ہو کے نہیں رہا فیکٹری والوں کا ہو کے نہیں رہا بلکہ میرا ہو کے رہا اس نے ہر جگہ یہ دیکھا کہ اس موقع پر میرا کیا حکم ہے میں مجھ سے وفاداری کی مجھ سے محبت کی اے وہ نفس یا یہ تو نفس المطمئنہ جو میرے احکامات پہ راضی تھا اے اللہ رضی تو بلّہ ربم بل اسلام دینم بھی محمد نبی اس جیڑی الا ربی اب واپس لوٹ آ لوٹ آ سے کیا مطلب ہے ہم یہاں پیدا ہوئے تو ہیں لیکن آئے ہم اپنے رب کے پاس یہ بات یہ سبق ہم یہاں آ کر بھول گئے آئے ہم اپنے رب کے پاس سے ہیں اب میرے پاس لوٹا اور یہ فرمایا کہ یہاں رب فرمایا تاکہ آنے والا گھبرائے نہیں کہ میں کوئی اجنبی جگہ نہیں جا رہا اپنے پالنے والے کے پاس جا دیکھو ہمارے بزرگوں کے علوم کیسے وہ یہ سوچے کہ ہم گھبرا گھبرانا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رب بھی کے راؤ یا تم مریا اپنے رب کی طرف آ جا جو تیرا پالنے والا تھا دنیا میں جو زندگی جس نے تجھے دی اور رزق تجھے دیا صحت تجھے دی ساری نعمتیں مال و اولاد وغیرہ سب دینے والے ہوئی وہی جو ہے وہی اسی کی طرف واپس آ جائے اور راضیتم مرضیہ ہو گیا کہ میں تجھ سے خوش اور تو مجھ سے خوش پھر آگے کیا فرمایا کہ بد ہوئی کی عبادی کہ پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے میرے بندے جو میرے ہو کر رہے دنیا میں تو مولوی سے رجحان وہاں بھی نہیں چھوٹے وہاں بھی پہلے مولویوں میں داخل ہونا پڑے گا اس کے بعد جنت بد خلی کی عبادی ود خلی جنت کیا بات تو اس لیے اللہ کے راستے میں تھوڑے سے مجاہدات تھوڑے سے مشقت اور لوگوں کی لان تان سننے پڑتے ہیں لیکن اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی سے نواز دیتے ہیں اور اس سے ایک بار اور دکھانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین کیسے ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں سے گھبرا نہیں جاتے اللہ کا راستہ چھوڑ نہیں دیتے یہ کیا محبت ہوئی کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا بھاگ گئے یہ محبت کہاں ہوئی محبت تو وہی ہے کہ جو کوئی لان تان کرے کوئی مشکل آئے دوست کے لیے مشکل اٹھائے لان تان سنے تو دوست کتنا خوش ہوگا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کے کہنے میں نہیں آتا لوگوں سے کی باتوں میں نہیں آتا ان سے ڈرتا نہیں خوف نہیں کھاتا وہ کہتا ہے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے ہم تو تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے وہ آئے ہے وما کو جن و الا ليعبدون اللہ علی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت تو جو بندہ یہاں اللہ کا ہو کر رہے گا وہی کامیاب ہوگا مانا کے مصائب میں رہے عشق میں اختر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ اللہ والے کیوں خوش رہتے ہیں کیوں مطمئن اور مشہور رہتے ہیں اگر چیل چٹائی پہ بھی بیٹھے ہو چٹنی روٹی بھی کھا رہے ہو لیکن دل ان کا خوش اور مطمئن ہوتا ہے مولانا دونوں فرماتے ہیں آ در کنج مسجد مست وہاں یکے دربار کت جو نامورا ایک شخص مسجد میں چٹائی پہ بیٹھا ہے اور چکنی روٹی کھا رہا ہے اس کے چہرے پر جا کے دیکھو کتنا سکون اور خوشی اور اطمینان ہے اور ایک شخص ہزاروں نعمتوں میں ہزاروں اس کے پاس لگژریز ہیں اور سب کچھ نعمتیں میسر ہیں دل اندر سے پریشان دل اس کا ناموراد ہے تو یہ کیا بات ہے جو اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے وہ لاکھوں نعمتوں میں لاکھوں آسائشوں میں ناخوش رہتا ہے اور ناخوش رہنے کی کیا وجہ ہے کہ اس نے خالق خوشی کو ناراض کیا ہوا ہے خوشی کا خالق کون ہے غم کا خالق کون ہے جو خالق خوشی کو ناراض کر کے جیتا ہے وہ ناخوش رہتا ہے اور جو خالق خوشی کو خوش کر کے رکھتا ہے زمین والا جو آسمان کو خوش رکھے آسمان والا زمین والے کو خوش رکھتا ہے تو اس کے دل پر سکون سکون نازل ہوتا ہے سکون مانا کے ہے رہے عشق میں اختر پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سکینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مدینہ دیکھیں گے نا و مدینہ انشاءاللہ چلو بھائی آج ہمارے مہمان آئے اس لیے ان کے اکرام کرنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ان کو دکھائیے ہماری ہمارے برادر نسبت ہے مسلم بھائی کا دیکھو ہماری ویب سائٹ یہ آن لائن بھی ہو گئی لائف ہماری اپنی ویب سائٹ ہے ہاں۔ اچھا بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ